پھولوں کے جزیرے کی ملکہ بہت عرصہ پہلے ایک ملکہ تھی جو پھولوں کے جزیرے پر حکومت کرتی تھی اس کے نکاح کے کچھ ہی سالوں بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس سندرب میں اسے پوری طرح نجات نہیں ملی تھی تو اس نے اپنی پوری توجہ اپنی دونوں شہزادیوں کی پرورش میں لگا دی اس کو اس کی یہ دو اولادیں بہت عزیز تھی جب وہ بڑی ہوئی تو ملکہ خوف زدہ تھی کہ لیلی جو سب سے بڑی تھی اس کی بے پناہ خوبصورتی جزیروں کی ملکہ کے دل میں حسد پیدا کر سکتی تھی کیونکہ جزیروں کی اس ملکہ کو دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہونے کا گرور تھا اور اس کا یہ حکم تھا کہ اس کے سبھی مقابل اس کی خوبصورتی کے آگے سجدہ کریں تاکہ اس کے اس گرور کو اور تسلی ملے اس نے اپنے شوہر یعنی بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ آس پاس کے سبھی جزیروں کے خلاف جنگ چھیڑ دے اور اس اس نے یہی کیا کیونکہ کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنی ملکہ کو خوش رکھ سکے صرف ایک ہی شرط تھی ہر نئی جیتے جانے والی سلطنتوں کی شاہی شہزادیوں کو اس کے دربار میں شامل ہونا پڑے گا جیسے ہی وہ پندرہ سال کی ہو جائیں اور اس کی ملکہ کی خوبصورتی کو عزت بخشے پھولوں کے جزیرے کی ملکہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا وہ اپنی بیٹی کو گمنڈی ملکا کے آگے پیش کرے گی اس کے پندرہ نوجوان شہزادی کی بے انتہا خوبصورتی مشہور ہو گئی تھی اور ملکا تک یہ خبر پہنچ چکی تھی جو بےتابی سے تم تیار ہو میری شہزادی ہاں امی ملکا کی بےتابی جلدی ہی حسد میں تبدیل ہو گئی آخر جب یہ ملاقات ہوئی تو یہ ناممکن ہی تھا کہ اس کے خوبصورتی سے کوئی متاثر نہ ہو سکے اور اسے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اس نے کبھی بھی اتنی خوبصورت پیاری لڑکی کو نہیں دیکھا تھا پر کوئی بھی اسے یہ یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ کوئی اس کی خوبصورتی پر حاوی ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار ہو رہی ہوں ہمیں یہ کسی اور وقت جاری رکھنا ہوگا پورے دربار کی ظاہر تعریف نے اسے اتنا خفا کر دیا کہ اس نے طبیعت بگڑنے کا بہانہ کیا اور اپنے آرام گاہ میں آرام فرمانے چلی گئی اس نے پھولوں کے جزیروں کی ملکہ کو اطلاع بھیجی کہ وہ معافی کی منتظر ہے کیونکہ اس کی طبیعت ناساز ہے اور اس وجہ سے وہ اسے دوبارہ نہیں مل سکتی اس نے یہ ذمہ داری دربار کی ایک بہت ہی اہم خاتون پر ڈالی کہ وہ اس سے کہے کہ وہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ واپس چلی جائے پر وہ خاتون پھولوں کے جزیروں کی ملکہ کی پرانی سہیلی تھی ملکہ کو یہ سمجھتے دیر نہ لگی بے عزت ملکہ کی تلسمی کو خبردار کیا مہینوں تک کسی بھی قیمت پر محل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تقریباً مکمل ہو گئے تھے آخری دن ہی ایک بہت ہی تقدیر بدلنے والا قصہ ہونے والا تھا محل کے قریبی میدان میں شہزادیوں نے اپنی امی سے گزارش کی کہ انہیں میدان تک جانے کی اجازت دی جائے اور ملکہ نے یہ سوچ کر کہ سارا جوکھم تو ٹل گیا ہے انہیں وہاں جانے دیا لیلی زیادہ آگے مت بھاگنا میں نہیں بھاگوں گی امی ملکہ اور اس کے دربار کے لوگ اپنی شہزادیوں کو آزاد دیکھ کر بہت خوش ہو گئے خبر رکھنا خوبصورت ہو کہاں سے آئے ہو تم ہم کہاں ہیں ایک منٹ میں تو اپنی امی اور بہن کے ساتھ تھی تو میں اس پل میں یہاں کیوں ہوں مجھے راستہ دکھا دیکھو تم نے میرے لیے کیا ڈھونڈا ہے شہزادی اس خوبصورت مقام کی اور بھاگی اور وہ گھاس پر بیٹھ گئی اس پل کا لطف اٹھانے کے لیے جو زیادہ دیر تک نہیں رہا وہ سوچنے لگی اپنی بد قسمتی کے بارے میں اور جنگلی جانور آ جائے اور شہزادی نے اپنا دن آبشار کے پاس بتایا اور اپنے حال سے توجہ ہٹانے کی کوشش میں چھوٹے کتے کے ساتھ کھیلنے لگی اور جب رات گھیر آئی تو وہ سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے کیا ہوا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو کچھ اس پر گزرا تھا اس کی تھکان سے چور ہو کر وہ جلدی ہی سو گئی یہاں اس نے کچھ اور پھل کھائے اور تھوڑا پانی پیا وہ پھولوں میں چلی اور چھوٹے کتے کے ساتھ کھیلتی رہی اور رات کو واپس آ گئی ایک گار میں سونے کے لیے کئی مہینے اسی طرح گزر گئے اور جب آخر میں اس کا خوف دور ہو گیا تو اس نے اپنی تقدیر کے آگے گھٹنے ٹیک ایک دن اس نے غور کیا کہ اس کا ساتھی اداس لگ رہا تھا اور وہ اب ہمیشہ کی طرح اسے سہلا نہیں رہا تھا کیا تم ٹھیک ہو یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں وہ وہ بیمار نہ ہو اسے اٹھا کر وہاں لے گئی جہاں اس نے اسے کچھ خاص جڑی بوٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا تھا یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید ان سے اسے کچھ فائدہ ہو پر وہ اسے چھو بھی نہیں رہا تھا جب اس کی جاگ کھلی تو اسے سب سے پہلے اپنے پالتو کتے کا خیال آیا وہ گار سے باہر بھاگی اسے ڈھونڈنے کے لیے ذرا سنو وہ بوڑھا آدمی فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا اسے اسے دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا وہ سوچنے لگی کہیں اس کا چھوٹا کتا کہیں دور نہ بھٹک گیا ہو یا اس بوڑھے آدمی نے اسے چرا لیا ہو کہاں پر ہیں وہ تمہارے لاپتہ ہونے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی او نہیں چھوٹی شہزادی نے تاج پہن رکھا تھا جسے اس نے فوراً ہی اپنی بہن کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ اس کی صحیح حقدار تھی ہم اس کے برابر کے حصے دار ہوں گے نئی ملکہ کا پہلا کام اپنی عزیز ماں کی یاد کو عزت بخشنا تھا ابھی بھی وہ بہت غمزدہ تھی اپنے چھوٹے کتے کے گم ہو جانے پر اس نے ہر ملک میں اس کی تلاش شروع کروائی اور جب وہ نہ مل سکا وہ اتنی غمزدہ ہو گئی کہ اس نے اپنی آدھی سلطنت اسے دینے کا فیصلہ کیا جو کوئی اسے ڈھونڈتا کئی لوگ سبھی طرف نکل پڑے اس کتے کی تلاش میں پر سب خالی ہاتھ لوٹے مایوس ہو کر ملکہ نے اعلان کیا کہ اپنے چھوٹے کتے کے بنا اس کی زندگی ناقابل برداشت ہے اور وہ اس شخص کو اپنا ہاتھ نکاح میں دے دے گی جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اس طرح کے انعام کے لالچ نے پورے دربار کو خالی کر دیا اس دوران یہ پوری تلاش جاری رہی ملکہ کو ایک دن اطلاع دی گئی کہ ایک بوڑھا شخص اس سے گفتگو کرنے کے لیے خواہش مند ہے اپنی بات کہیے میں ملکہ کو ان کا چھوٹا کتا دینے کو تیار ہوں اگرچہ وہ نکاح کی بابت اپنا وعدہ نبھانے کو تیار ہوں ملکہ کو ملک کی رضامندی کے بنا نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں کاروں کی مجلس کو بلانا ہوگا ایسے اہم موقع کے لیے تمہیں میرے گھر میں کمرہ دیا جائے گا اس بیچ اس بات پر چرچا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے شکریہ ملکہ اگلے دن مجلس جمع ہوئی اور شہزادی کی صلاح پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس شخص کو اس کتے کے بدلے بہت بڑی رقم پیش کی جائے اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اسے زلا وطن کر دیا جائے پر اس شخص نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ہال سے چلا گیا ڈیزی نے ملکہ کو جو ہوا اس کی پوری تفصیل بیان کی اور ملکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خواہش کی خود مالک ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تخت چھوڑ دے گی اور وہ پوری دنیا میں گھومے گی جب تک کہ اسے وہ چھوٹا کتا مل نہیں جاتا پوری دنیا میں گھومو گی محض کتے کے لیے تمہیں کوئی بھی کتا یا آدمی مل سکتا ہے اگر تم چاہو میں نے اپنا من بنا لیا ہے اس دوران جب وہ اس مضمو پر گفتگو کر رہے تھے ایک خادم ہوا انہیں یہ اطلاع دینے کے لیے کہ خلیز جہازوں سے بھر گئی ہے ان سب جہازوں کی طرف دیکھو وہ ضرور کسی دوست ملک کے ہوں گے تم یہ کیسے بتا سکتے ہر جہاز پرچموں سے سجا ہے جھنڈی اور بینروں سے اور خاص جہاز پر سفید امن کا پرچم لہرا رہا ہے دیکھو ملکہ نے ایک خاص پیغام رسا کو ساحل پر بھیجا اور اسے فوراً ہی یہ علم ہو گیا کہ یہ جہازوں کی فوج جزیرے کے شہزادے کی ہے جو اس کی سلطنت میں آنے کی گزارش کر رہا ہے اور اپنی منسکر عزت اس کو پیش کرنے کی ملکہ نے اس سے بیٹھنے کی گزارش کی اور ایک گھنٹے تک اسے گفتگو میں الجھائے رکھا میری ملکہ مجھے آپ سے کچھ عجیب باتیں بتانی ہیں جو صرف آپ جانتی ہیں کہ وہ حقیقت ہیں ٹھیک ہے کہو دراصل میں سبھی جزیروں کی ملکہ کا ہم ہوں ایک چھوٹی سی خلیج ہے جو اس کی سلطنت کو میری سلطنت سے جوڑتی ہے ایک دن ایک ہرن کا شکار کرتے ہوئے مجھے اس سے ملنے کا اتفاق ہوا اور یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے پہچانا نہیں عزت کرنے کے لیے رکا نہیں مناسب رسم و رواج سے آپ محترمہ جانتی ہیں کہ اس میں کتنی حسد بھری ہے میں نے یہ دونوں حقیقتیں قیمت ادا کر کے جانی ہے میں نے خود کو فوراً ہی ایک دور دراز مقام پر پایا اور مجھے ایک چھوٹے سے کتے میں بدل دیا گیا تھا اور اسی وقت مجھے خوش قسمتی سے ملکہ آپ سے ملنے کا اتفاق ہوا پر ملکہ کا بدلہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا اور اس نے اس کے بعد مجھے بہت ہی بدصورت ضعیف شخص میں بدل دیا تھا میں آپ کے روبرو بدصورت لگنے سے بہت خوف زدہ تھا اور گھنے جنگل میں چھپ گیا تھا مجھے ایک رحم دل پری سے ملنا نصیب ہوا جس نے مجھے اس غرور زدہ ملکہ کی طاقت سے رہائی دی اور اس نے مجھے آپ کے سفر کے بارے میں بتایا اور یہ کہ آپ کو کہاں ڈھونڈنا ہے جزیروں کے ملکہ کی جلن اور غرور نے بہت سی سازشیں کی ہیں اسے سزا دینے کے لیے پریوں نے اس کی ساری طاقت چھین اب میں آپ کو وہ دل پیش کرنے کے لیے آیا ہوں جو پوری طرح سے صرف آپ کا ہے محترمہ تب سے جب سے ہم ریگستان میں ملے تھے کچھ دنوں بعد سلطنت کے ذریعے خبر بھیج دی گئی کی شہزادی للی اور نوجوان شہزادے کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ راضی خوشی رہے بہت سالوں تک اور انہوں نے اپنی ریایہ پر اچھے سے حکومت کی